ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأن انزل الكتاب ما لم تعلم فضل اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان کی ایک جماعت نے آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور وہ لوگ صرف اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے اور آپ پر اللہ کا فضل بڑا تھا